پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نسوت ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہین ملا تو ہم نے اچانک انہین پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے